فرشتے بولے اے لوت ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں وہ تم تک ناؤ پہنچ سکتے تو اپنی گھر والوں کو راتوں رات لے جاؤ اور تم میں کوئی پیٹ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کے اسے بھی وہی پہنچنا ہے جو انہیں پہنچی گا بے شک ان کا ودا صبح کے وقت کا ہے کیا صبح قرب ناؤ